روز افسو عاملوں کا کاروبار چھپ رہے ہیں مہنگے مہنگے اشتہار بک رہے ہیں پھول کے بدلے میں خار مل رہے ہیں ایک کے بدلے میں چار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار عاملوں کے چکروں کرو سے ہوشیار سر پہ ہر دم سے ہر کا سودا سوار نسبت جنات وجہ افتخار سر پہ ہر دم سے ہر کا سودا سوار نسبت جنات وجہ افتخار راہ سنت اور شریعت سے فرار راہ سنت اور شریعت سے فرار دولت دنیا دی دونوں پیوار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار بس اللہ کس قدر بھی جاندار ماننے میں ہار کے آتی ہے یار اب خدائی کے بنے ہیں دعویدار بندگان بے بسو بے اختیار اب خدائی کے بنے ہیں دعویدار بندگان بے بسو بے اختیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار دیکھیے تو متقی پرہیزگار جانچیے تو خلق تقوی کا مزار دیکھیے تو متقی پرہیزگار جانچیے تو خلق تقوا کا مزار شکل ماہی میں چھپے بیٹھے مار جب ہی کرتا ہوں نصیحت بار بار شکل ماہی میں چھپے بیٹھے مار جب ہی کرتا ہوں نصیحت بار بار عاملوں کے چکروں سے ہو ہوشیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار سن لو ایک قطب زمانہ کا حسار گر یہ شک ہو جن ہوا کوئی سوار پڑھ لو بس بعد از نماز اب سات بار یا قہارو یا قہارو یا قہار پڑھ لو بس بعد از نماز اب سات بار یا قہارو یا قہارو یا قہار عاملوں کے چکروں سے سے ہوشیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار ہوگی مکرو ہاتھ سب مرغوب بھی ہوگا فوراً حاصل مطلوب بھی آئے گا قدموں میں خود محبوب بھی آپ بس دے دیجئے پندرہ ہزار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار شیش چٹخے پتھروں میں آئے دن فتنے ہی گھروں میں آئے دن شیش چٹخے پتھروں میں آئے دن فتنے ہی گھروں میں آئے دن عاملوں کے چکروں میں آئے دن عزتیں ہوتی ہیں کتنی تار تار عاملوں کے چکروں میں آئے دن عزتیں ہوتی ہیں کتنی تار تار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار گوشت ہد ہد کا بھی پا لیتے ہیں وہ کالا بکرا بھی منگا لیتے ہیں وہ سوئیاں گیارہ لگا لیتے ہیں وہ مختصر مزدوری اور تگڑا پگار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار عاملوں سے مل کے کروائیں عمل سب وسائل کا ہی گویا ایک حل عقل میں شاید کہ آیا ہے خلل کرتے ہیں بے عقل ان پر انحصار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار مذہب و عقل و عقیدہ طرف دائیں بائیں باہر و اندر طرف گاؤں گاؤں شہر و شہروں ہر طرف قائم ایمان و توکل کے مزار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار سانپ کی مانوں سبھی کو ڈس گئے خود فراڈی ہنستے ہنستے بس گئے جال میں جو عاملوں کے پھنس گئے رو رہی ہیں آج بھی وہ زار زار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار لائیے ایمان حق پر بے دلیل حسبنا اللہ پڑھیے یہ تو نعم الوکیل خود فنا کر دے گا ہر بندش قلب کو آ جائے گا اکثر عاملوں کے چکروں سے ہوشیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار بدلیں گے حالات گھر کے دیکھیے قلب کو مضبوط کر کے دیکھیے قادر مطلق سے ڈر کے دیکھیے جن چڑیلا لا سیب سب ہوں گے فرار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار بچ نہیں گر آپ کو آسیب سے خرچ کیجئے سو روپے اب جیب سے استفادہ کیجئے یوں سیب سے دل پر کیا کرے آسیب وار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار فاسقوں کو تنگ تو کرتے ہیں جن اہل تقوا سے مگر ڈرتے ہیں جن متقی کے خوف سے مرتے ہیں جن اہل دل پر سب ہی ہوتے ہیں نثار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار عاملوں کے چکروں سے ہوشیار